سعید بن حارث کہتے ہیں سیدنا ابو و رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تھے یا کہیں گئے ہوئے تھے بہرحال ہمیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی انہوں نے نماز شروع کرتے وقت رکو کرتے وقت رکو سے اٹھنے کے لیے سمیع اللہ علام حمدہ کہنے کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے وقت سجدہ کرتے وقت اور دو رکتوں کے بعد تیسری رکت کے لیے کھڑا ہوتے وقت اللہ اکبر کہا حتیٰ کہ انہوں نے اسی طریقے پر نماز پوری کی جب انہوں نے نماز پڑھ دی تو کسی نے ان سے کہا لوگوں نے آپ کی نماز پر اعتراض کیا ہے یہ سن کر وہ نکل کر ممبر کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کی قسم میں کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ تمہاری نماز مختلف ہے یا نہیں ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا حدیث نمبر سولہ سو تہتر مسند احمد